آیت نمبر دو سو تین میں بھی آ رہا ہے نا وہ ان کو ملے ہی تو شرون کہ حج اللہ کی طرف روانگی کا سفر یاد دلاتا ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم کیوں نہ حج کے سفر کو اپنی موت کی یاد دہانی کا ذریعہ بناتے ہوئے ایک ایک لمحے پہ بات کرتے ہیں یعنی ایک ایک چیز پہ غور کرتے ہیں کہ حج میں کیا سبق ہے چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انسان نیت کرتا ہے نا دل میں ارادہ ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے حج کرنے والے کے دل میں خواہش پہلے آتی ہے اور میں نے دیکھا ہے لوگ خواہش رکھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے وہی کرتے ہیں دو کالم بنا لیں ایک طرف حج کو لکھتے جائیں اور دوسری طرف اپنی موت کو لکھتے جائیں اب آپ دیکھیے کہ شوق بندہ مومن کو حج کا شوق ہوتا ہے اس کے برعکس فاجر اور منافق حج سے ڈرتا ہے کیوں ڈرتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا اس لیے میں آپ کے سامنے دو واقعات رکھتی ہوں تاکہ آپ خود ہی لوگوں کی کیفیت جان لیں گے بڑی اچھی ساتھی جوان جنگ تھی تو ایسی بات ہوئی تو میں نے کہا حج کیوں نہیں کرتی حج کر لیں ہنس کے کہنے لگی ابھی جوان ہیں حج کرنے جائیں گے پھر کر کے آئیں گے دوبارہ یہی گناہ شروع ہو جائیں گے تو حج ضائع ہو جائے گا بوڑھے ہو کے کریں گے تاکہ پیسے بھی نہ ضائع ہوں اور گناہ بھی معاف ہو جائیں یہ ہوتی ہے مندی میں نے کہا بات تو آپ کی بڑی اچھی ہے بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر موقع دے دے یعنی ہم اس میں بھی نقصان نہیں کرنا چاہتے کہ تین چار لاکھ لگ جائے گا تو حج کیا تو ضائع نہ ہو جائے اور بعد میں گناہ تو ہم نے چھوڑنے نہیں ہیں ایک تو یہ ڈر ہوتا ہے منافق کو یہ میں نہیں کہہ رہی وہ منافق ہیں اللہ نہ کرے صرف ایک سمبل آپ کے سامنے رکھا اسی طرح ایک اور تھیں تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ حج کی نیت کیوں نہیں کرتی آپ کے پاس اتنا مال ہے اور سب کچھ ہے تو کہنے لگیں کہ بس نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ہے آخر اب سوچیں تو صحیح اب کیوں نہیں نیت کرتی تو کہنے لگیں وہ اصل میں ہر سال خبروں میں آتا ہے مینا میں اتنے لوگ مر گئے بھگدڑ مچی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نہ کہیں مر جاؤں چلیے حج کا شوق ایمان والے کو حج سے ڈرا نفاق اللہ اللہ سے دور اسی کے ٹیلی کریں ذرا موت موت کے ساتھ کیا ہوتا ہے موت مومن کا تحفہ ہے وہ اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپتا ہے وہ چاہتا ہے کون سا دن ہو کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں پھر وہ کوئلوں پہ بھی لٹایا جائے وہ کیلوں میں بھی گاڑا جائے تو وہ کیا کہتا ہے کہ رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ کہ اللہ اپنے لیے جنت میں گھر بنا دے ایمان والے کا دل دنیا میں اللہ کی محبت میں اٹکا ہوتا ہے یہ دنیا اس کو قید خانہ لگتی ہے اپنے اور رب کے درمیان ایک جدائی کی دیوار لگتی ہے وہ چاہتا ہے یہ دیوار ٹوٹے اور میں جاؤں اور اس کے برعکس منافق اور فاسق موت کے ذکر سے بھی ڈرتا ہے وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں موت آئے وہ تو چاہتے ہیں ہزاروں سال زندگی ہو لو یوم مرواحد الف ایک ہزار سالوں کی عمر بھی ان کو کم لگے گی پہلے شوق اٹھتا ہے دل میں محبت اور یہ شوق ہی انسان سے کام کرواتا ہے پھر اس کے بعد آگے دیکھیے پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے چلو میں اپلیکیشن تو فل کرتا ہوں ہو سکتا ہے نام نکل آئے پھر جب انسان کی پرچی نکل آتی حج کی کال اب حج کی کال آئی وہ بندہ جس نے خوشی سے دی تھی اپلیکیشن جو رب سے ملاقات کی تیاریوں میں تھا وہ تو خوش ہوگا اور وہ شخص جس کو کسی نے زبردستی پکڑ کے کہا نہیں کرو کرو کون سی نکلنی ہے چلو نیت تو کر لو کم از کم یہ تو کہہ دو گے نا ہاں کوشش کی تھی حالات ہی نہیں بنے اس نے برے دل سے اپلیکیشن دی تھی اب اس کی بھی نکل آئی اب پہلا تو خوشی خوشی کہہ رہا ہے دیکھو مجھے رب نے بلا لیا اور دوسرا آہیں بھر کے کہتا ہے ہائے حج پہ جانا ہے ہائے وہاں بتائیں کیا ہوتا ہے ہائے کپڑے بڑے پتلے باریک لے کے جانے پڑیں گے وہاں تو گرمی بڑی ہوتی ہے ہائے سارا چھوڑ کے جانا پڑے گا یہ دو ریسپانس ہوتے ہیں حج کی کال ملنے پہ اسی طرح آپ اس کو ٹیلی کریں موت کے سفر کے ساتھ جب موت کی کال آئے گی یا تو نفس المطمئنہ ارچیلا ربی کی رادیتم مردیہ اے اطمینان والی روح چل اپنے رب کی طرف وہ تجھ سے راضی ہے تو اس سے راضی ہو جا تو بندہ ایمان مومن خوشی خوشی اس دعوت کو قبول کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ایک برا کردار بھی سامنے آتا ہے جب اس کو پکار لگتی ہے یا یتن نفس الخبیث اے ناپاک جس روح کن فی جسد خبیث تم ناپاک جسم میں تھی چل نکل اخری جیلا ربی کی ان رب کے لئی کی غلطبان چل تیرا رب تجھ سے ناراض ہے جانا اس کو بھی پڑے گا نو نہیں کہہ سکتے لیکن چونکہ تیاری نہیں تھی تب اس کا اس کال کو سن کے خوشی نہ ملی پھر ایک اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا کہ میرا نام نکلے گا کہ نہیں نکلے گا یعنی کسی کو معلوم نہیں کہ کس کو پہلے جانا ہے اور کس کو بعد میں بعض دفعہ ماں باپ نے حج نہیں کیا ہوتا بچے پہلے کر لیتے ہیں شوہر نے نہیں کیا ہوتا بیویاں کر چکی ہوتی ہیں اور اسی طرح سے باقی جگہوں میں بالکل اسی کو ٹیلی کریں موت کے ساتھ تو کس کو پہلے جانا ہے کسی کو معلوم ہے نہیں معلوم اسی طرح یاد رکھیے کبھی بیٹے کے ہاتھوں سے باپ جاتا ہے اور کبھی باپوں کے ہاتھ سے بیٹے جاتے ہیں بوڑھے باپوں کے کندھوں پہ جوان بیٹوں کے جنازے رکھے دیکھے یہی پیغام دے کے جاتے ہیں کس کو معلوم کس کو پہلے جانا ہے پھر اس کے بعد اگلا مرخلہ دیکھیے تیاری کا ہوتا ہے جب درخواست نکل آتی ہے پھر انسان تیاریوں میں لگ جاتا ہے احرام خریدتا ہے سامان چیزوں کو جمع کرتا ہے احرام کا خریدنا کیا ہے اپنے ہاتھوں اپنا کفن خریدنا ہے کو مماثلت نظر آتی ہے آپ کو احرام اور کفن میں اور میں سب کو ریکمینڈ کروں کہ اگر ہم اپنے ہاتھوں اپنا کفن خرید کے رکھ لینا تو ہمیں وہی ہی تو اس کی طرف جانے کا یقین ہو جائے گا اتنی بڑی دولت ہوگی آپ کے پاس تقوا کی کہ اس سے زیادہ تقوا کسی چیز سے آ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ایمان والے کو تیاری کرواتا ہے کہ آج تم جس طرح اپنا احرام خرید رہے ہو اسی طرح ایک دن کوئی دوسرا تمہارے لیے کفن خرید رہا ہوگا بہتر ہے خود اپنا ہی خرید کے رکھ لو آپ لوگ ضرورت کر سکتے ہیں اگر میں ایک ایکٹیویٹی دے دوں بوجھل تو نہیں ہوگی اپنی وارڈروب میں اپنے کپڑوں کی الماری میں ٹھیک ہے ایک پیچھے کے ہینگر میں شروع میں نہیں لیکن اپنا کفن لے کے لٹکا دیں بس وخیر دکھوا التقوى واتقونی یا لٹکا ہوا کفن ہمیں کئی چیزوں سے روک لے گا پھر اسی طرح آپ دیکھیے اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے سواری کا وقت آ جاتا ہے انسان کا سواری پہ جب انسان بیٹھتا ہے تو یہ سواری انسان کو تقوی سکھاتی ہے کیسے کیا آج اس سواری نے مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھایا اسی طرح وہ وقت آئے گا کہ لوگ مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے جائیں گے پھر انسان اپنے شہر کو چھوڑتا ہے جانے کا وقت آ گیا یہ شہر کا چھٹنا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اسی طرح ایک دن تمہاری روح نے تمہارے بدن کو چھوڑ جانا ہے پھر راستے کے مراحل مختلف جگہیں آتی ہیں کبھی آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں پھر جہاز میں بیٹھتے ہیں پھر وہ لینڈ کرتا ہے پھر راستے میں چیزیں دیکھتے ہیں پھر آپ جدہ میں اترتے ہیں پھر آپ مکہ میں جاتے ہیں پھر ہوٹل میں پہنچتے ہیں یہ مرحلے ہیں نا یہ مرحلے کیا سکھاتے ہیں یہ موت سے حشر کے منازل سکھاتے ہیں ان طبق لوگوں تم نے بہت مراحل سے بھی گزرنا ہے وہ موت کی سختیاں اور ڈبکیاں پھر قبر کے سوال جواب پھر عالم ورزخ وہاں گزارنا اور پھر قیامت کے سور کے پھوکنے کے وقت کیا ہوگا ان شدتوں کو محسوس کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میدان کی سختی اور اس حالت میں اپنے آپ کو رب کے لیے کھڑا ہونے کا انتظار کروانا یہ سارے مرحلے یاد آتے ہیں اور اگر نہیں آتے تو یاد رکھیے یہ حج نہیں ہے اگر حج کر چکے اور یہ سب نہیں کیا تھا تو جائیے ایک بار پھر حج کیجیے اور اگر کرنے جا رہے ہیں تو یہ باندھ کے لے جائیے اپنے ساتھ ذات و تقوی ایک ایک لمحے سے تقوی ملتا ہے حج کے وہاں جا کے تھکے ہارے ہیں جتنی مرضی آرام دہ سواری ہو سفر کی تھکن ہوتی ہے اور جب انسان بولتا ہے وہاں جا کے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت یہ انسان کے دل کی پکار ہوتی ہے اے اللہ میں حاضر یہ حاضری اس کو بتاتی ہے کہ آج جیسے میں نے لبیک کہا شعور کے ساتھ کل جب قبریں پھٹیں گی تو انسان اس طرح لبیک پکارتے ہوئے اٹھیں گے جیسے رب کے حکم پہ کوئی دوڑتا ہے کان نہ جب سر پھونکا جائے گا وہ بھی تو ایک نکارہ ہی ہوگا وہ بھی تو ایک لبیک ہی ہوگی اس لبیک کو سن کے جب ہم قبروں سے اٹھیں گے وہ لمحہ یاد آتا ہے اور پھر انسان جا کے طواف کرتے ہوئے وہاں جا کے اتنے لوگوں کو سفید کپڑوں میں دیکھنا یہ سب کیا دکھاتا ہے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ایک قبرستان آباد ہو گیا ہر حاجی چلتا پھرتا مردہ نہیں دکھتا تصور میں لائیں سر مردے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اسی طرح کے لباسوں میں ہوں گے نا سب دوڑ رہے ہیں سب نے سفید کپڑے پہنے ہیں اور سب پکار رہے ہیں کی چیز لب اللہم لبیک جب انسان یہ لفظ پکارے تو اس کا دل اندر سے گواہی دے کہ واقعی تم حاضر ہو کہ نہیں حاضر ہم تو گانے کی طرح پڑھتے ہیں ہم تو کتابوں سے دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں نا کہ ہم اس کو پڑھ لیں تاکہ یاد کر لیں وہاں جا کے بولنا ہے لیکن جس کا دل رب کے ساتھ جڑ جائے گا پھر وہ واقعی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو پکارے گا اب دیکھیے کہ یہاں تقوی کی بات جو اللہ تعالیٰ نے کی سائد میں کہ اللہ و فن خیر تقوا بد تخونی یا ال الباب تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ انسان جب حج کے لیے جائے تو اور کچھ لے کے جائے نہ جائے یا اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن تقوی بہت لازم ہے جانے سے پہلے بھی تقوی لے کے جانا ہے وہاں بھی تقوی کے ساتھ رہنا ہے اور جب واپس آنا ہے تو یہ تقوی انسان کے ساتھ رہے ہر لمحہ حج کا اسی چیز کی دعوت دیتا ہے اور جب انسان بہت سارے لوگوں کو اس سفید لباس میں ملبوس دیکھے تو پھر اس کو قیامت کا میدان یاد آنا چاہیے پھر جب انسان طواف کرتا ہے بیت اللہ کے طواف یہ کیا سکھاتے ہیں کہ دیکھو آج تم اس گھر کے گرد گھوم رہے ہو لیکن حقیقت میں تمہاری زندگی رب کے گرد گھومنی چاہیے کلنسلاتی و نسکی و و رب العالمین میرا جینا میرا مرنا میرا ہر کام میرے رب کے لیے ہے جب انسان اس ایک گھر کے ارد گرد گھوم سکتا ہے تو پھر اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ قرب کیوں نہیں پا سکتا صفا مروہ کی صحیح کیا بتاتی ہے کچھ پالو وقت کم ہے جستجو کر لو یہ صرف ایک ایکسرسائز نہیں یہ دوڑ دوڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں بلکہ یہ سفر ہے کوششوں کا سفر زندگی کا جمود توڑو کیا زندگی گزار رہے ہو بے مقصد بے کار اے اللہ جیسے آج میں یہاں بھاگ بھاگ کے جا رہی ہوں اسی طرح میں یہاں سے جانے کے بعد بھاگ بھاگ کے تیرے دین کے کام کروں گی تیری رضا طلب کرنے کے لیے کبھی تیز بھاگوں گی کبھی آہستہ چلوں گی لیکن میری ہر حرکت میرا ہر اٹھا ہوا قدم تیرے ہی لیے ہوگا پھر انسان جب مقام ابراہیم کے پیچھے دو نفل پڑے تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لے کہ جن کے قدموں کو رب نے محفوظ کر دیا کیا اخلاص تھا اور کیا کوششیں تھیں کیا سچائی تھی اے اللہ تو میرے قدموں کو بھی محفوظ کر لے مجھے بھی اتنے اخلاص دے کہ میں واقعی تیرے راستے میں جم جاؤں میرے قدم اکھڑنے نہ پائیں میں بار بار دین کی طرف آ کے پلٹتی نہ جاؤں اے اللہ میرے قدموں کو جما دے زمزم کو پیتے ہوئے وہ اس معصوم اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرنا ہے اس بچے کا تڑپنا کہ کیسے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے جو اللہ کسی کے تڑپنے سے پانی نکال سکتا ہے وہ میری زندگی میں خیر کیوں نہیں لا سکتا میری زندگی کے اندر اللہ کے دین کے چشمے کیوں نہیں پھوٹ سکتے وہاں سے جو خیر نکلی وہ قیامت تک نسلوں کو پہنچتی رہے گی اللہ تو مجھ سے بھی کچھ ایسے چشمے جاری کروا کہ جہاں سے ہدایت کے سوتے پھوٹیں اور لوگ اس سے فیض یاب ہوتے رہے صحیح کے دوران اس بی بی حاجرہ کو نہیں بھولنا کہ جس کی دیوی قربانی اس گھر کو آباد کرنے میں مددگار ہوئی آج ہم اپنے گھروں کو سنبھالے رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم سے اللہ کے دین کے کام نہیں ہوتے کیونکہ اس سے گھر خراب ہوتے ہیں حالانکہ نہ تو گھر چھٹتے ہیں الحمدللہ نہ جنگلوں میں جانا پڑتا ہے نہ صحراؤں میں جانا پڑتا ہے گھروں میں رہتے ہوئے تھوڑی سی اپنی بے کو باقاعدگی میں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نہیں بدلنا چاہتے حالانکہ اللہ نے ایک عورت کے قدموں پہ جو ہمیں چلوایا تو وہ کیا کہ دیکھو اگر تم بھی کچھ جاویداں رہنا چاہتے ہو کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہو کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہو تو تمہیں بھی کچھ نہ کچھ دنیا داریوں سے دور ہٹنا پڑے گا اپنی سوچوں کے قبلے بدلنے پڑیں گے پھر انسان میدان مخشر کو یاد کرتا ہے جب وہ عرفات کے میدان میں پہنچ جاتا ہے ایک اور پیشی وہاں کیا ہے گرمی رش مٹی خانہ کعبہ کو دیکھی کیسے سج گیا کیا وہ عرفات کے میدان کو ایئر کنڈیشن نہیں کر سکتے یقیناً کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ رخصت ملے وہ کرنے کو تیار بھی ہوں گے لیکن ایسے چھوڑ دو کیونکہ یہاں آ کے تو ان کو رب کی معرفت ملے گی یہ یہاں آ کے تو رب کو پکاریں گے اور دیکھو بیٹھنا نہیں کھڑے رہو وقوف عرفہ کیا یہ کھڑا ہونا حشر کے دن کی پیشی کا احساس نہیں پیدا کرتا جیسے آج کھڑے ہو ویسے وہاں کھڑا ہونا پڑے گا آج تم رب سے مانگ رہے ہو وہاں رب تم سے پوچھے گا بتاؤ زندگی کہاں گزار کے آئے تمہاری ترجیحات کیا تھی تمہاری پسند ناپسند کیا تھی پورا حج جو ہے سفر سفر سفر بعض لوگ حج سے آتے ہیں تو رونا ہی روتے رہتے ہیں یہ مشکل ہوئی یہ مشکل ہوئی تقوی سب پیچھے رہ گیا حالانکہ یہی تو لینے گئے تھے لیکن سب چھوڑ کے آ گئے دو دو چار چار ریال کی چیزیں اٹھا کے لے آئے نہیں اٹھایا تقوی نہیں اٹھایا یاد رکھیے کہ تقوی بازار میں نہیں بکتا یہ تو کوشش سے ملے گا ساری عمر کی کوشش تقوی ملتا ہے علم کے ساتھ تقوی ملتا ہے نماز سے تقوی ملتا ہے روزہ رکھنے سے زکوٰۃ دینے سے جب اپنا مال دو گے تو رب کا ڈر ملے گا حج بھی تقوی سکھاتا ہے تقوی پہلے سے موجود ہے تو اس میں اضافہ کرے گا اور اگر تقوی نہیں تھا تو پھر وہاں سے لے کے آنا خالی ہاتھ نہ آنا پھر آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اس میدان محشر میں کھڑے ہوئے محسوس کرنا منا کے تین دن کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں جن لوگوں نے حج کیا ان کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی عقل سے پوچھیں کوئی ایک عمل حج کا عقل میں نہیں آتا یہ کر کیا رہے ہیں ایک گھر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی اب یہ دوڑ رہے ہیں سب دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اسی لیے جو لوگ بہت عقل کا استعمال کرتے ہیں وہ وہاں نہیں جاتے وہ کہتے ہیں ہم یہاں رہ کے غریبوں کی مدد کر دیں گے ہمارا یہی حج ہے ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا میں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے پتھر مار رہے ہیں تو مار رہے ہیں وہ کیا پتھر مارے یعنی کوئی انسان جس کو اگر ان ریچولس کی اصل نہیں پتہ نا تو وہ دیکھ کے کہے گا یہ تم لوگ کرتے کیا ہو اور ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہم کہتے ہیں چونکہ کتاب میں لکھا ہوا تو ہم کر رہے ہیں نہیں تین دن وہاں روکا جائے گا تاکہ آؤ تمہیں یہاں رہنے کی عادت پڑے جب تم زمین پہ لیٹو تو تمہیں نیچے سے کنکر چبھے پھر تمہیں اپنے اس میٹرس کی قیمت معلوم ہوگی وہ جسم جو نرم گدوں کے عادی ہو گئے جب ان کو مصطلفہ کی زمین پہ ایک رات سونا پڑتا ہے پھر جو اس رات تقویٰ ملتا ہے پھر جو اس رات رب کا قرب ملتا ہے ساری دنیا کی دولت دے دیں وہ نہیں ملے گا ایسے لگتا ہے جیسے گھر سے بے گھر ہوئے ہوئے مہاجر ہر ایک تھکن زدہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو دیر سے پہنچو گاڑیاں رکتی ہیں پیدل چلنا پڑتا ہے ایک انسان دوسرے کے ساتھ ہے عرفات میں صبح صبح پہنچ گئے اور جو ہی مغرب ہے وقت نماز کا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اٹھو یہاں سے چلو چلو چلو ہر ایک کو پہنچنے آگے مزدلفہ اور وہ وقت اگر انسان اندر کی آنکھ کھول کے گزار لے تو واقعی تقوی لے کے آئے گا حج کا خطبہ کیا انسان کو اپنی نماز جنازہ یاد نہیں کراتا آج جیسے ایک امام ہم سب کے سامنے اس مشکل حالات میں اللہ کی بات بلند کر رہے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کل ایسے ہی دوسرے لوگ ہمارے اوپر دعائیں مانگ رہے ہوں گے اگر انسان وہاں جا کے اپنے بت کو توڑے نا تو ٹوٹ جاتا ہے امیر ہے یا غریب دولت والا یا غریب مال دولت سب ایک کھلی زمین کے اوپر لیٹ رہے ہیں اوپر آسمان اور نیچے زمین عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں ایک حشر برپا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں لیٹو کیوں گھروں میں تو تم ریڈ روپس کے نیچے سوتے ہو گئے تم نے تو اپنی چھتوں کے اوپر کرسٹل لگوا لیا کہ جب نظر میں جائے تو انہی چیزوں پہ جائے آج کھلی زمین کے اوپر لیٹ کے کائنات میں غور کرو دیکھو آسمان کو دیکھو ستاروں کو پھر تمہارے اوپر جو رب کی خشیت آئے گی جو اس کی محبت آئے گی اس کو لے کے جانا پھر ذکر کرو اللہ کو یاد کرو کنکریاں مارو یہ کیا ہے ہر حکم میں انسان بچتا ہی جاتا ہے بچتا ہی جاتا ہے اللہ تو جو کہے گا میں کروں گا وہاں تو شیطانوں کو کنکریاں مار کے آنی اور ساتھ آتے ہوئے ساتھ بھی لے آنا ہے اس کو وہاں تو لوگ کنکریوں کی بجائے بڑی بڑی بوتلیں اور بڑے بڑی چیزیں مارتے ہیں لیکن آتے ہوئے ساتھ واپس آ جاتے ہیں ہے نا انسان کی بے روح قسم کی عبادت تقوی کی دولت ڈالرز اور پاؤنڈز اور روپوں سے بڑی دولت ہے اگر ساری دنیا کی دولت دے کے اگر انسان وہاں سے تقوی لے کے آ جائے تو یہ اس نے فائدے کا سودا کیا لیکن یاد رکھیے ملے گا اس کو جو نیت کرے گا جو نیت نہیں کر کے جاتا وہ وہاں سے آ کے یہی کہتا ہے کچھ بھی نہیں ملا سمجھ نہیں آئی کہ حج پہ گئے کیوں تھے کچھ لوگ گھر سے بڑے شوق سے جاتے ہیں پھر بات آ کے پریشان ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جو ابھی نہیں گئے وہاں کوئی باغات نہیں کہ جہاں آپ تفریح کر سکیں وہاں چشمے نہیں بہتے وہاں جھرنے نہیں ہیں مشکلوں کا راستہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتا ہے کہ یہی مشکلیں تمہیں درپیش آئیں گی جب تم سرات مستقیم پہ چلنے کی نیت کر لو گے ارادہ کر لو گے تم نے اس وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے ہمارا حال کیا ہے کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو عادت سے نماز پڑھی تو عادت نیکی کی اس لیے کہ سب کر رہے ہیں جو سب کر رہے تھے میں نے بھی کر دیا تو یاد رکھیے شعور کے بغیر تقوی نہیں ملتا جتنا حج کے مقام اور مرتبے کو محسوس کریں گے جتنا اس کا شوق آپ کے دل میں ہوگا اتنا ہی آپ اس سفر سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ شوق بڑھتا ہے علم سے جانے سے پہلے اگر آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں کس طریقے سے میں نے یہ کام کرنا ہے نیت کر کے جائیں کہ میں نے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے وہاں انسان سٹک بہت ہوتا ہے باتھ روم میں گئے تو پتہ چلا لمبی لائن اب دس منٹ لگ جائیں گے آپ کو پہنچتے ہوئے فوراً نیت کریں ان دس منٹوں میں ایک وظیفہ کتنی دفعہ کر سکتی ہوں چلے میں نے سبحان اللہ سو دفعہ پڑھ لی ہے یقین کریں آپ اپنے آپ کو باندھیں گے نا تو آپ کا وقت گزر جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی باری آ گئی ہم جب ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں نا تو وقت ضائع ہوتا ہے اور فرسٹریشن بھی اسی طرح ہوتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت اچھے ہوٹلوں میں جا کے رہنا ہے بہت ایسے کام کرنے تقوی لینا ہے تو تھوڑی سی مشکل چاہیے وہاں جا کے جو انسان اپنی اصل کو پہچانتا ہے نا کوئی جانتے ہی نہیں آپ کو پہچانتے نہیں آپ اپنے ملک میں ہوں گے بادشاہ آپ ہوں گے پریزیڈنٹ آپ ہوں گے اپنے شہر کے کوئی M P M N A وہاں سب ایک طرح کے ہو گئے وہاں پھر انسان چھکتا ہے اور ٹوٹتا ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان وہاں سے جب واپس آئے تو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے آئے کعبہ کی زیارت کا شوق انسان کے اندر رب کے دیدار کا شوق بڑھا دے وجوہ یوم ازن نادرہ الا رب ناظرہ اپنے رب کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو اس کا خیال بہت آتا ہے اور جب وہاں اس نیت سے جائیں گے کہ ہم نے اس گھر والے سے تعلق قائم کرنا ہے تو پھر چھوڑتے ہوئے دل نہیں گھٹیں گے پھر اب یہ نہیں کہ ہائے خانہ کعبہ سے جا رہی ہوں اب کب ملوں گی نہیں آپ اپنے اندر ایک ایسی محبت لے کے آئیں گے اپنے رب کی کہ آپ کو اپنے گھر بھی بیت اللہ کی طرف پاک صاف لگیں گے رب تو ہر جگہ ملتا ہے اصل بات کیا ہے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں تو پھر یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ معاملہ ہو کسی ایک کا کال پڑھ رہی تھی کہ جب لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں غالباً حسن بن علی تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے حرام باندھا اور لبیک کہا اور ایک دم چیخ مار کے تو جیسے انسان کا ہوش گم ہونے والی بات ہے کیفیت ایسی تاری رہی بعد میں جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا کہنے لگے کہ میں نے جب لبیک کہا تو مجھے خوف آیا کہ کہیں آسمان سے میرے لیے آواز نہ آ جائے کہ لا لبیک ولا صادق کہ فرشتے یہ نہ کہہ دیں کہ تیرا لبیک قبول نہیں کیوں حدیث پیچھے پڑ چکے کھانا حرام کا لباس حرام کا سواری حرام کی کہتے ہیں پورا سفر اس کیفیت میں انہوں نے گزارا کہ یہ پکار نہ آ جائے ٹھکرایا نہ جاؤں بندہ رب کے گھر جائے اور وہاں سے ٹھکرایا جائے پھر آپ دیکھیے کہ حج پہ جانے سے پہلے لوگ اکثر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں کسی کا دینا ہے کسی کا لینا ہے امانتیں ادا کرتے ہیں قرض پورے کرتے ہیں کیوں کیا سکھاتا ہے کہ اسی طرح اپنی موت کی تیاری کر لو کسی لمحے موت آ جائے گی ایسا نہ ہو کہ کسی کے بوجھ کندھوں پہ لاد کے چلے جاؤ پھر انسان جب موت کے لیے تیاری کرتا ہے تو پھر وہ موت کے آنے پہ ڈرتا نہیں ہے پھر انسان بہت لمبے لمبے معاملے اپنے گردن پہ نہیں رکھتا اللہ کرے کہ آپ سب حج کے لیے جائیں اور آپ ان چیزوں کو خود محسوس کریں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے اور کیسے انسان رب کو پاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے گھر کے کی دیوار ملتظم سے چمٹ جاؤ وہ ملتظم سے چمٹنا نہیں ہے وہ رب سے تعلق کی ایک پکار ہے اپنی غلطیوں پہ شرمندگی گڑ گڑانا ندامت ہائے میں کہاں چلا گیا میں کہاں کھو گئی پھر انسان وہاں جا کے اپنے آنسو بہاتا ہے اپنی خطاؤں پہ معافی مانگتا ہے پھر اپنے رب کو پانے کی کوشش کرتا ہے یہ کیسے لگتا ہے کہ پورا وقت کبھی امید آتی ہے کبھی خوف کبھی امید کبھی خوف اپنے من پسند بالوں کی قربانی دینا وہاں تو بال کٹ گئے بس آ جائیں گے چند دن میں نہیں کیا سکھاتا ہے کہ اسی طرح رب کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھو جتنا انسان ان چیزوں پہ غور کرتا ہے اتنا ہی اس کو ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے تلاوت سنتے ہیں ایک بار اسی کی اور پھر انشاءاللہ تعالی تفصیل دیکھیں گے الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعله من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب